سفر جهاد میں عافیت کی دعا عن سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سفر يكثر أن يسأل الله العافية فقال له بعض أصحابه يا نبي الله تكثر أن تسأل الله العافية ونحن بين خيرتين إما أن يفتح علينا وإما أن نستشهد فقال أخشى عليكم ما بين ذلك يعني الهزيمة ابن جرير حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں حالانکہ ہم دو محبوب چیزوں کے درمیان ہیں یا تو ہمیں فتح ملے گی یا ہم شہید کر دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس چیز سے ڈرتا ہوں جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی حضیمت